معمر نے بیان کیا ان سے ظاہری نے ان سے عطا بن یزید نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح کے لباس سے منع فرمایا اور دو طرح کے بی ملامسہ اور منابضہ سے منع فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سینتالیس